عبداللہ بن نمیر نے باقی ماندہ سابقہ کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اسی سابقہ حدیث کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار سات سو انسٹھ